ان کی کہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں ان دھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہ سوچتا